ہاں تو مجاز کا آپ شیر غزل کا سنا رہے تھے مجھے یہ اپنی وفا کا عالم ہے یہ اپنی وفا کا عالم ہے اب ان کی جفا کو کیا کہیے ہاں ہاں, ہاں۔ یہ اپنی وفا کا عالم ہے اب ان کی جفا کو کیا کہیے ایک نشتر زہر ایک نشتر زہر آگی ہاں۔ رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے واہ واہ واہ کیا بات ہے سب کے سب کے تو مداوع کر ڈالا اپنا ہی مداوع کر نہ سکے سب کے تو غریب سیو ڈالے اپنا ہی بھول گئے اب یہ غزل ہے بھائی یہ غزل ہے لیکن مزاج سے پہلے کی نسل یہ غزل نہیں کہہ سکتی بے شک تو یہاں رویہ بدل گیا رویہ بدلا بے ساختہ اس یعنی اس کا مزاج جو نئے زمانے کی پیداوار ہے یا نئے دور کی نئے دور کا مزاج اس اس کی کے شیر کے نفس میں ٹھیک ہے تو یعنی یہ یہ کوئی کوئی اس سے پہلے سکتا تھا کہ کیا ہوا میں نے اگر ہاتھ بڑھانا چاہا ہاں۔ آپ نے خود بھی تو دامن نہ بچانا چاہا واہ واہ واہ ہاں یہ تو رویہ اس نسل کا ہے یہ اس نسل ہاں، کا ہے یہ یہی کہہ سکتے تھے اور یہی یہی یہی یہی رویہ ابھی تک چل رہا ہے اس کا سلسلہ ہاں، ہاں۔ فرق یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ بدلتا جاتا ہے لہجہ بدلتا جاتا ہے لیکن دین اسی نسل کی ہے ہاں تم مجاز دیوانے مسلح سے بے گانے واہ تم مجاز ہاں۔ دیوانے مسلحت سے بیگانے ورنہ ہم بنا لیتے تم کو رازداں اپنا بتاؤ نا اب یہ ایک تو یہ کہ پرانی گزشتہ روایات و اقدار کو اس خوبی کے ساتھ یہ شخص برستا تھا بے شک کہ اس میں نیاپن محسوس ہوتا بالکل یعنی روایت تو اسے زبان کے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی نہیں کی روایت سے پوری طور سے وابستہ ہے ہاں۔ یہ بات رویہ اس میں یہ بات کسی حد تک مجھے فیض میں ملتی ہے ہاں، لیکن وہ کہیں کہیں اس میں لیپ سے ہاں ان کیا نہیں ہے اس کے بہانی ہاں، بالکل ٹھیک ہے اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ یہ نون میم راشد جن کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے ان کی شاعری تو آپ نے خوب پڑھی خصوصاً ماورا کا دیکھیے نا ماورا تو بات کچھ ہے تھی نائرنگ کے خیال میں اور دوسرے رسائل میں ان کی نظمیں پہلے نکلتی تھیں تو میں نے میرا جی کی بھی نکلتی تھی اور اس وقت اور کوئی کہنے والا نہیں تھا یعنی آزاد نظم ہے کہ لیکن ایسے نہیں تھے جیسے یہ لوگ تھے اچھا تم خیر میرا جی تو گیت کے شاعر ہو کر کے رہ گئے نہیں وہ تو نظم کا بھی بہت بڑا شاعر نہیں نہیں جی مگر وہ اس کی نظمیں بھی کچھ گیت کا رنگ گیت کا لوچ لیے ہاں تو گیت کا لوچ تو اصل میں وہ ہندی کے جو ہاں، ہاں۔ سبک اور سجیل الفاظ ہاں بھائی تو ہندی کے شہر سبک اور شہر الفاظ فراغ بھی تو استعمال کرتا ہاں مگر ان کے ہاں وہاں وہاں ہاں۔ گیت پر نہیں پیدا ہوتا نہیں ٹھیک وہ تو الگ بات ہے اچھا۔ یہ شخص یہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آزاد نظم جس کو کہتے ہیں ایک نظم ہوتی ہے غیر مقفع وہ الگ چیز ہاں وہ تو ٹھیک وہ تو شیکسپیئر سے بھی پہلے سے نہیں میں جی اچھا فرمائیں یہ آزاد نظم جس کو فری ورس کہتے ہیں یا جس کو ویئر لیبر کہتے ہیں ٹھیک فرانسیس تو یہ فرانس سے آئی ٹھیک اور فرانس سے آئی یہاں مقبول ہوئی ٹھیک ہے اور اس کے بہت سے لکھنے والے ٹھیک ہے ٹھیک جی، بعض گمنام تھے اس لیے ہاں۔ کہ فری جی ہاں۔ اپیل نہیں کرتی ہاں۔ تو رابرٹ بریجز نے ان کو ابھارا ٹھیک اور ان میں سب سے زیادہ جو با اثر شخصیت آج تک مانا جاتا ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ ٹھیک اسے بحث نہیں کہ موضوع کے اعتبار سے ان کی شاعری کیا ہے کیسی ہے وہ الگ ہے ویسٹ اچھا۔ لینڈ کی کیا ہے وہ چھوڑ دیجیے لیکن فارم ہے ہاں۔ یہ آزاد نظم جو ہے اردو میں اسی دور میں آئی ہے جس دور میں نون نیم راشد لکھتے تھے اچھا ٹھیک ہے نون نیم راشد میں اور دوسرے آج تک آزاد نظم لکھنے والوں میں اچھا ایک فرق میں نے محسوس کیا پہلی بات تو یہ کہ اس کے وہاں ذوق و نظر اور فکر و احساس کا ایک تسلسل ہے بے شک میں میں کنٹینٹ کے بارے پہلی بات بالکل ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ جو فن ہے فری ورس کا یا آزاد نظم کا اس کو جتنا اس نے جتنا وہ گرفت میں لا سکا ہے آج تک کوئی دوسرا شاعر نہیں لا سکا آج کل بے راہ ربی کا نام آزاد نظم ہے ٹھیک ہے ایک مصرا ایسا نہیں ہے ماورا کا یا ان کی اور جو نظمیں جی جی جو ماورا ہم نہیں ایک مصرا ایسا نہیں ہے جو نام موضوع ٹھیک ہے بالکل ٹھیک یعنی وہ بہرے رجز میں ڈال کے بہرے رمل چلے ہاں۔ وہ بات اس کے وہاں نہیں ہاں، ہاں۔ ہمارے اور لکھنے والوں جو اب میں کیا کہوں کہ وہ کیسے ہیں ہاں، جانتے کچھ نہیں نہیں وہ شخص یہ نہیں ہے کہ عروج سے نہیں واقف تھا نہیں نہیں وہ اس سے واقف تھے پابند پابند شاعری وہ کر سکتے تھے نہیں پابند شاعری کی ہے جی، کی ہے معاورہ میں کافی معاورہ میں ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ وہ پابند آپ نئے خیال کے پرانے پرچے اٹھا کر دیکھیں وہ پابند اشعار بھی کہتا تھا بالکل اور اس میں ہوتا تھا تو وہ اس کے وہاں جو آزاد وہ یہ نظم کی آزادی ہے وہ نادانی نا ناواقفیت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ اتنا صحیح معنوں میں جس کی بہترین مثال میں انگریزی میں سمجھتا ہوں وہ American great the great American and the great American poet ٹھیک ہے عظیم امریکی اور عظیم پر امریکی شاعر ہاں، ہاں۔ والٹ وٹمن کی لیوز آف گراس پڑھ لیجیے ہاں وہ تو بالکل پروس کے آہنگ کے قریب ترین آ پروس کو پوئٹک آہنگ دیا ہاں،, ہاں ویسے مجھے صاحب یہ بات ابھی ذرا اس پر کہنا ہوگا ہے اس کو ہم وہ پروس کو شاعری کے زمرے میں لے آیا ہے دیکھیے وہ وہ میں بات کہتا ہوں نا ہاں، ہاں۔ وہ آزاد نظم جو ہے جس کو ہم آزاد نظم کہتے ہیں جو بات کو فری ورس کہلانے لگی ہاں۔ تو اس میں یہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کا اس کی کوئی لائن لیوز آف گراس کی کوئی لائن ایسی نہیں ہے جو پوئٹک نہ ہو ہاں سمجھے مگر قافیہ نہیں ہے اس میں ہاں بالکل مگر اس کو نظم غیر مقفع نہیں کہہ سکتے ہاں،, ہاں نہیں وہ تو نہیں ٹھیک اس لیے کہ وہ نثر کے انداز میں لکھی گئی ہے اور اس نے ثابت یہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر نثر اور نظم کے آہنگ میں کوئی فرق نہیں ہے اور آہنگ بہت ضروری چیز ہے ہاں۔ تو اب جو نظم آزاد جو اردو میں آئی اس کے لیے تھوڑی سی پابندی ضروری تھی یعنی یہی کہ بحر رجز میں بحر رمن نہ ڈالی ہو ہاں وہ تو ضروری ہے چھوٹے بڑے مصرے ہوں دوسری بات ہاں اور پہ ایک مصرا ختم ہو دوسری بات ٹھیک اور اور کے بعد جو معطوف ہے ہاں ہاں کہ نہیں ہاں اس میں ہاں۔ وہ یہ چیز تو ان کے ایران میں اجنبی جو مجموعہ ہے راشد صاحب کا ہاں، ہاں۔ وہاں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت اچھا۔ زیادہ اور یہ اردو میں اور وہاں ایران میں کم و بیش ایک ہی دور ہوا ہے جی اس کے فروغ کا ٹھیک تو نون میم راشد جو ہے بہت واقع ایک لفظ ہے واقف کارانہ ہاں واقف کارانہ دوسری بات یہ ہے کہ فکری کنٹینٹ سے اس کی شاعری جو ہے نون میم راشد کی وہ خالی نہیں یہ اور بات ہے کہ اس میں یہ اسی کے ساتھ ساتھ اسی زمانے کے دوسری تحریک سے کافی نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ بہک جانے کی حد تک متاثر ہوئے وہ ہے فرائیڈین موومنٹ لاشور والے تو نتیجہ یہ رہا کہ محاورہ میں آپ دیکھیں گے کہ فکر و احساس سے بھرپور ہوتے ہوئے اس میں ایک اکسانیت آپ کو محسوس ہوگی ٹھیک ہے یقیناً وہ ایک مزاج ان کو اس میں مزاج کی اکسانیت ہے ٹھیک اکسانیت جہاں جی اور لاشعور سے بے انتہا متاثر ہے ٹھیک ہے اور لاشور فرائڈ کے وہاں جو ہے وہ صرف لیبیڈو کا نام تھا ہاں ٹھیک لیبیڈو یعنی وہ جنسی محرکات جو کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے چاہے وہ سوشل ہوں اجتماعی ہوں سماجی ہوں یا فیملی ہاں, ہاں، مجھے صاحب یہ فرمائیں کہ سن انیس سو سینتالیس میں پاکستان اور ہندوستان دو الگ الگ ملک بن گئے اور آزادی اس طرح سے دونوں ملکوں کو مل گئی سینتالیس سے اٹھاون تک آپ گورکھپور میں رہے تو اس وقت آپ نے اپنے قیام گورکھپور کے زمانے میں کیا کیا لکھا اور اس سلسلے میں آپ نے آپ کی کون کون سی کتابیں شائع ہوئیں کون کون سے مضامین آپ نے کن کن سالوں میں لکھے اور اس وقت کی مجموعی صورت حال ادب کی سینتالیس سے اڑتالیس کی دس سال کے عرصے میں وہاں پر کیا رہی ہندوستان میں <clears throat> کچھ دنوں تک تو ایک انتشار تھا اور کتابیں مضامین شائع ہو رہے تھے رسالے بھی روز نئے نکلتے تھے اردو اخبارات کی تعداد میں بھی کمی نہیں ہوئی تھی اچھا بلکہ کچھ نئے اخبارات نکلنے لگے تھے اس کے باوجود ایک انتشاری کیفیت جو انسیکیورٹی جی عدم اعتماد فیوچر کے متعلق مستقبل کے متعلق عدم اعتماد کا نتیجہ ہوتی یعنی مسلمانوں کے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے اندر اور پھر وہ بھی سوچ رہے تھے غیر مسلم بھی کہ ہم کو کون سا ٹرن لینا چاہیے کون سا موڑ لینا چاہیے کس طرح سے اپنے کو آرگنائز کرنا چاہیے اور مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو کس اس کو اپنے کو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یا جو اسٹیٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تو یہ ایک طرح کا انتشاری دور تھا یہ کتنے عرصے رہا یہ میرا خیال یہ ہے کہ سینتالیس سے لے کر کے اور پچاس تک رہا اچھا کم و بیش تین سال یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ جو بے اعتمادی یا بے یقینی یا عدم اعتمادی جو خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں تھی وہ اس کے بعد دور ہو گئی وہ سیٹل کوائٹنڈ ہو گئی یعنی اچھا۔ یہ کہ دو طرفہ کچھ اڈیپٹیشن مطابقت اچھا ہاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس میں یہ جو مہا سبھا اور جن سنگھ کا تھا اچھا یہ بدل بدل کر کانگریس میں گھس رہا تھا اچھا۔ اور اس کے ہاتھ میں پاور آتا تھا کسی کو منسٹری ملتی تھی کسی کو اچھا۔ کچھ ملتی تھی تو گورنمنٹ کا اپنا آئیڈیل کچھ رہا ہو اور اس آئیڈیل میں وہ سنسیئر رہی ہو ہو یا نہیں مخلص رہی ہو یا نہ رہی ہو اس سے بحث نہیں جی۔ لیکن نفاذ جن ہاتھ جن کے ہاتھوں میں تھا لا اینڈ آرڈر کے جو ذمہ دار تھے اچھا امن عامہ کے جو ذمہ دار تھے جی۔ انہوں نے نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ حوصلہ افزائی کی ہندو مسلم فسادات کی سن سینتالیس سے لے کر یہ گورکھپور پھر بھی ہمارا گورکھپور بڑا بیکورڈ سے ہی لیکن وہ ہر معاملے میں پھر بیکورڈ اچھا فسادات کے معاملے میں بھی بیکورڈ وہاں نہیں ہوئے فسادات وہاں کچھ نہیں ہوئے اچھا باوجود اس کے کہ وہ مہاسبھا کا گھر تھا یعنی مہنت دروج ناتھ جو تھے اچھا جو ہمارے دوست تھے یعنی کالج فیلو تھے کسی زمانے میں اچھا تو انہوں نے وہ مہاسبھا کے سیکرٹری تھے جنرل سیکریٹری اور مہنت گورکھ ناتھ کا مندر جو ہے وہ ہمارے گورکھپوری میں اچھا اچھا مسک کے وہ ہوتے تو سجادہ انفی کہہ لیجیے جو کچھ کہہ لیجیے تو مہاسبھا کا ایک طرح سے گڑھ ہوتے ہوئے بھی وہاں فسادات نہیں ہوئے اور اسی نسبت سے ایسٹرن یو پی میں ہم کہہ سکتے ہیں ایسٹرن یو پی ہم کہتے ہیں تو لکھنؤ کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہم بھی دراصل ویسٹرن یو پی تو کانپور سے شروع ہوتا ٹھیک ہے گنگا پار کرنے کے بعد جی ہاں ورنہ وہ تو درمیان میں ایک حصہ آتا ہے ایودھیا کا یا اودھ جس کو بگاڑ کر کے ابدھ بگاڑ کا ہے یعنی روپ بدل کر کے اودھ ہوا ہے ورنہ وہ ایودھیا تھا اور اس کا پہلے دارالخلافت فیض آباد تھا جی ہاں ہندوؤں کے زمانے میں ایودھیا تھا اس کے بعد فیض آباد بسایا جب ساتھ کے فاصلے پر ایودھیا تھے تو تو دورہ کے زمان تک جی۔ وہ فیض آبادی دارالحکومت دارالحکومت ہاں۔ ایک تو آپ سے دولہا وغیرہ نے علی خان وغیرہ نے ٹھیک لکھنؤ کو بنایا بہرحال درمیان میں یہ اس کا علاقہ آتا ہے تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گنگا اس پار تک فسادات نہیں ہوئے بات ہوئے ہاں لیکن سب سے زیادہ جو فسادات تھے وہ مغربی یو پی میں ہوئے وہ مغربی یو پی وہ بھی جو جتنا ہی زیادہ دلی کے قریب تھے مثلا مظفر نگر مگر بہار میں بڑے زبردست فسادات تو بالکل نہیں وہ تو اپنا صبح الگ ہے نہیں ہے مگر وہ سلسلہ تو وہی چلا جا رہا ہے ہاں، وہ ایسٹرن یو پی سے قریب ہے ہاں۔ اور ویسٹرن یو پی سے مغرب یو پی سے وہ دور ہے ہاں۔ تو وہاں بے حساب فسادات ہوئے وہاں اس لیے بے حساب فسادات ہوئے کہ کانگریس کا الگ دور تھا وہاں اور مسلم لیگ کا بھی بڑا زبردست دور اور بہاری جو ہے وہ جتنے ہی زیادہ آپ پورب جائیں گے عورتیں منع کرتی تھیں کہ سب سب سنت جائیے ہو پورب دیش میں جگہ میرے مہاراجا اچھا, اچھا۔ یعنی تو وہ پورا جذباتی چلے جائیے ہاں، ہاں۔ جذباتی آپ پائیں اور تھوڑی سی ہوگی اچھا ہاں۔ اور باپ کی بے انتہا خدمت کریں گے لیکن اگر ان کو یہ معلوم ہوا کہ آپ ان کو کوئی چرکا دینے آئے ہیں تو سر جھکا کر کے دونوں ٹانگوں کے بیچ سے جھک کر کے بغیر نکل جائیں گے پیٹ میں مار دیں گے یہ آسان آسانی تو یہی کرتا ہے بنگال بھی دیکھیے نا ٹیررسٹ موومنٹ بنگالی میں ہاں، ہاں، ہاں۔ تو اس میں بھی بڑے وہ پریمیٹو اچھا یہ نہیں جان کا خطرہ ان کو کوئی ہے نہیں جام بازی زبردست ہے تو تو مطلب، جی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہار کا حصہ تو الگ ہے ہاں، اچھا وہ اچھا۔ وہ تو تو بڑی گنڈک اس پار بڑی گنڈک اس پار کا سوال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر گنگا آ کر کے درمیان جی۔ جی۔ مگر میں ایک بات یہ فسادات ہوا مشرقی یو پی میں ہوں یا مغربی یو پی میں ہوں یا نہ ہوں ان کے اثرات تو پورے یعنی ہم اگیر تھے نا نہیں یعنی وہ بے یقینی کی کیفیت تھی بے یقینی ذہنی کیفیت تھی اصلی آدمی سنیے نا تو یہ یعنی بغیر فسادات کے بھی پوروی یو پی کے علاقوں کے مسلمان جو حیثیت والے تھے یا یا تو حیثیت والے تھے یا بالکل غریب تھے وہ سب مائگریٹ کرنے لگے اور ان ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ہو گئی ایسٹ بنگال جی ہاں وہاں سے ادھر سے گئے وہاں زیادہ چھٹی ہوئے اچھا، کچھ کچھ وہاں کے لوگ اچھا تو اس ذہنی صورتحال کا جی۔ تخلیقی سطح پر آپ پر کیا اثر ہوا ماں اس کی بات یہ ہے کہ میں کچھ دنوں تک بہت اداس رہا اور میں ان ٹرمس میں تو سوچتا نہیں تھا ہندوستان اور پاکستان لیے کہ کہ پہلی بات یہ پریکٹیکل پالیٹکس سے میں بالکل الگ ہو گیا تھا لیکن ایک شعور شعور رکھتا تھا تو وہ میرا اداس اور میں اپنا کچھ اجنبی سا محسوس کرنے لگا چنانچہ میں نے پردیسی کا نام اسی لیے اسی زمانے میں رکھا اور پردیسی کے خطوط کی دو جلدیں جس میں ایک ہی یہاں ملتی ہے وہ بھی کبھی اب نہیں ملی سیکنڈ والی ملتی پہلا والی نہیں ملتی یعنی یہ کیفیت تھی آپ آپ کی کہ دیش میں میں ہوتے ہوئے ہاں تو ہم کو جو بہت بلایا گیا ایسٹ بنگال سے ویسٹ بنگال سے تو ایسٹ بنگال والوں میں زیادہ میرے دوست تھے میری ہی طرف کے الہ آباد کے بنارس کے لکھنؤ کے لوگ مائگریٹ کر کے گئے تو وہی چاہتے تھے کہ میں چلاؤں ڈھاکہ یونیورسٹی میں کوئی گورنمنٹ سروس دیتا رہا لیکن میں ایک میں ایک جی۔ جی۔ بار روزگار آدمی تھا تو میں نے میں اپنے دوستوں کو تو یہ لکھ دیتا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہیں ہے دنیا نہ وہ دنیا اس سے میرے ذہن کا اندازہ کر لو ٹھیک تو مگر میں نے جو آپ یہ اپنے پردیسی پن پر جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ جذبات کو ظاہر کر دیا جائے کسی فارم میں تو وہ جذبات میں پھر ٹھنڈک پڑ جاتی ہے چراخ نے لکھا ہے جگہ جی ہاں۔ شروع شروع میں بہت مایوس تھے پارٹیشن کے بعد اور ہندو قوم صاحب یہ لفظ لکھا کہ ہندو قوم سے میں پچاس قسم کی وہ بتاتے تھے پھر یہ وہ سب بتاتے تھے مگر شاید اور ان اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندو ہیں اس قابل لیکن شاید مجموع اس سے بھی مایوس تھے کہ وہ کبھی کچھ سمجھ سکتے ہیں زیادہ بیدار مغز ہو سکتے ہیں زیادہ روشن خیال ہو سکتے ہیں تو ہم یہی یہ واقعہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ کیسے دور ہوگی بدویت کیسے دور ہوگی دہقانیت کیسے دور ہوں پیروکیلزم کیسے دور ہوں تو میں اس خیال سے میں اداس تھا تو اسی زمانے میں میں نے یہ پردیسی کے خطوط لکھے اچھا اچھا کتابیں میری پرانی شائع ہوں اور پھر شائع ہوتی ہیں کبھی جامعہ ملیہ سے شائع ہوں کبھی میں نے خود یہ ادب اور زندگی کا پہلا ایڈیشن سب سے جی، پہلے جی ہاں۔ میں نے خود ہی نکالا جی ہاں۔ وہیں چھاپا تھا چھوٹی سی کتاب ہے مگر اچھا اور لوگ دو طرح کے آتے تھے <clears throat> ایک تو جن کے پاس پیسہ تھا سمجھتے تھے کہ یہاں زمین اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کارگر ہوں گے وہ بنسبت ہندوستان کے سے زیادہ یہاں کارگر ہوں گے جی۔ اگر وہ ملنے لگائیں یہ لگائیں وہ لگائیں اور کچھ یہ کمی بھی تھے اچھا یعنی یہ کہ جو یا تو مزدوری کرتے تھے یا دستکاری کوئی کرتے تھے جیسے مراد آباد جی ہاں۔ کے برتن آگرہ جوتے بنانے کا پورا کاروبار جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جی ہاں۔ یہ سب چلے ہے اچھا۔ اور اچھا فسادات انہیں جگہوں میں زیادہ جی ہاں، ہوئے سمجھے کچھ شاہجہاں پور میں ہوئے کچھ لیکن صاحب تخلیقی سطح پر کیا ہوا تخلیقی سطح پہ جو آپ نے بتایا کہ وہ جو اداسی کی کیفیت آپ پر ایک مسلط رہی نہیں تو مگر وہ جو کیفیت آپ پر ہوگی اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ تو وہ تو آپ تو پیمانہ ہو گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک نامکمل افسانہ میں اس زمانے میں شائع کر سکا جو اب تک نقوش والے ہم سے خفا ہیں اس کو مکمل نہیں کیا میں نے اس کا نام تھا تنہائی اچھا اور وہ بڑا طویل اسی جتنا سب چکا ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیڑھ سو سفے ہوں گے جی ہاں۔ تو ایک وہ اپنے موڈ کو میں نے ظاہر کیا ہے اس میں باقی میں مضامین لکھتا رہا اچھا مضامین لکھتا رہا ریڈیو پہ بولتا رہا ٹھیک تقریر کرتا رہا نہیں اور پرانی قدریں اسی زمانے میں ایک دور کی ایک مضمون ہے جو میرے اس میں ہے ادب اور زندگی جو یہاں چھپی ہے اس میں ایک مضمون ہے نہیں وہ پرانی قدر جی تو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہا اور سوچ سمجھ کر کے ٹھنڈے دل سے مگر میں نے کہا نا کہ اس کے بعد میں سیٹل جو ہوا ہوں مینٹلی اچھا جیسے یہ کہ تو کھو نہیں تھا اچھا جی, ہاں، جی ہاں۔ یہ ذہنی کیسے جب پیدا ہو جاتی ہے ایکسپٹینس کی جی جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں، جی جو کچھ جو خیال ہے اسے قبول کرو تو میں نے کہا نا کہ سن باون سے میں پھر لکھنے لگا اچھا اور اس کے بعد سے جو کچھ لکھا میں نے تو کچھ تو پرانے ملا کر کے کچھ نئے اس میں عظیم آبادی پر جی۔ میرا مضمون ہے جی۔ اور اصغر پہ ہے تو یہ سب میں اپنا کرتا رہا باقی جو بالکل قریب کی جنریشن ہے اس پر میں نے کم لکھا ہے ٹھیک لکھ رہا ہوں اب کیوں اس لیے کہ اب وہ جو کچھ کرنا تھا کر چکے اچھا ان کا آپ جائزہ لے کے ہاں کچھ بہت طبیل مضمون نہیں ہوگا مگر جی۔ میں رک گیا ہوں ایک وجہ سے اچھا خاص وجہ سے ملاقات ہو جائے تو میں آگے بڑھوں کیا ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں لکھتے ہوئے آپ ان سے بھائی میری عادت یہ ہے کہ تحریر یا تقریر یا تقریر مجلسی تقریر میں اچھا۔ کسی بات پر اعتراض کرتے ہوئے کرنے سے پہلے جس شخص پہ اعتراض کرنا ہے اچھا اس سے تبادلہ خیالات کر جائے ٹھیک ہے ممکن ہے ہمیں غلطی پہ ٹھیک ہے یا ممکن ہے جیسا کہ میرا خیال ہے کہ بڑے سے بڑا سچا انسان مسلحت آمیز گفتگو کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا صورتحال باہر میں اچھا تو وہاں اٹھاون تک آپ رہے اس کے بعد علی گڑھ آ تو علی گڑھ آنے کی کیا وجہ تھی علی گڑھ آنے کا سب ڈائریکٹ یہ ہوا کہ میں سینٹ اینڈروز کالج میں تھا جی ہاں اور انگریزی اردو دونوں پڑھا تھا ٹھیک انگریزی کا ہیڈ تھا اور نہیں اردو کا ہیڈ تھا انگریزی کا اسسٹنٹ پروفیسر ٹھیک جب وہاں گورکھپور یونیورسٹی قائم ہوئی ستاون کے آخر میں تو دیکھیے یہی یہی یہی وہاں سوائی زور تھا وہاں اچھا کہ پہلے تو انہوں نے سرے سے اردو کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں کھولا اچھا بس پالی رہے سنسکرت رہے اچھا تو خیر پالی تو کہیں پڑھائی نہیں جا رہی سنسکرت کا ایک وہ ہے اور ہندی کھول دی اور ہمارے ہی کالج سے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو لے گئے اچھا تو اول تو میں نے اخباروں میں بات شروع کیا اور پھر ریپرزنٹیشن لے لے کے چلا وائس چانسلر کے پاس تو وہ اردو کھلوا کے لام ہے اچھا جب اردو کھلوا دی تو انہوں نے ایک دن وہ یونیورسٹی سے آرڈر آیا ہمارے پرنسپل کے پاس اچھا کہ ان کو فوراً ریڈ کر دیجیے وہ یہاں پروفیسر مقرر کیے گئے ہیں ریڈر ہیڈ اچھا مقرر کیے گئے ہیں علی گڑھ میں نہیں نہیں گورکھپور یونیورسٹی اچھا، گورکھپور لیڈر ہیڈ مقرر کیے گئے ہیں اور ان کو ریلیف کر دیا اچھا ادھر علی گڑھ سے آفر ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر اچھا شپ آف علی گڑھ ہسٹری آف اردو یہ ہمارے پاس پہنچ چکا تھا اچھا تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا علی گڑھ کے نہیں گورکھپور یونیورسٹی اچھا۔ کو اور شرط یہ لگائی کہ کم سے کم جو اس وقت میں تنخواہ پا رہا ہوں اس سے اتنی تنخواہ اتنا اسٹارٹ مجھے زیادہ ملنا چاہیے اچھا کہ میں قبل اس کہ ریٹائر ہوں میں اپنا میکسیمم ٹچ کر لوں ٹھیک اور اس میں ہم نے ایک مثال پیش کی کہ آپ ہندی ہیڈ کو جو لے گئے ہیں تو اتنے انکریمنٹ زیادہ دے کر کے لے گئے وہی میں چاہتا ہوں انہوں نے بلا تو لیا اچھا اور میں درخواست دے چکا تھا کہ دو سال کی چھٹی دیجیے یہ علی گڑھ کے لیے دیا تھا میں نے اچھا دو سال اپنے کالج میں کہ دو سال کی چھٹی دیجیے اس چھٹی کو میں نے کنورٹ کر دیا میں نے کہا صاحب مجھے گورکھپور یونیورسٹی کے لیے چھٹی اچھا اچھا اس میں بڑے پہلے اوپر آئے ہم نے ساتھ بھیج دیجیے باہر بشپ سے میں نے کہا خیر اس نے دے دیا تو میں دو سال کی چھٹی لے کر کے گورکھپور یونیورسٹی میں نے جوائن کیا اچھا لیکن میں نے کہا کہ یہ ہے ہم کو یہ ملنا چاہیے تو وہ کہیں کہ ہم دو انکریمنٹ دیں گے آپ کو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے آفر ہمارے پاس اتنے کا ہے اچھا علی گڑھ کا ٹھیک مجھے اتنا نہ دیجیے میں تو ایک سو پچاس کم مانگ رہا ہوں ٹھیک لے جا کے دکھا دیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب کچھ کمپرومائز کر لو میں نے کہا مجھے تیار ہوں اور ابھی سے میرا میرے نام کے علاوہ ایک آدمی اور جو انٹرویو میں آیا ہے اس کا نام رکھ لیجیے اس لیے کہ میں اگر چلا جاؤں گا علی گڑھ تو پھر آپ ایڈورٹائز میں کریں ٹھیک ہے اور ورنہ لڑکوں کا حرج ہو جائے گا کلاسز کا انہیں کو مقرر کریں چونچہ آج کل وہ وہی ہیں کون سا ڈاکٹر محمود الہی اچھا وہ جب سے ہی ہیں ہاں جب سے تو میں نومبر سن اٹھاون میں میں چلا آیا علی گڑھ علی گڑھ چلا آیا تو وہاں آپ تاریخ ادب اردو کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے حیثیت سے ہاں which was working under the Urdu department اچھا اچھا تو وہاں آپ کو کیا کام سپورٹ ہوا وہاں اصل میں میری سپورٹ تو صرف ایڈیٹنگ تھی اچھا یعنی مضامین ٹھیک ہے اس کی ایک رپورٹ بشیر اعراض میں نے وہاں کے وائس چانسلر کو بھیجی تھی اچھا عال احمد سرور نے اتفاق کیا تھا کہ ہاں آپ رپورٹ بھیج دیجیے وہ ڈائریکٹر تھے وہ ڈائریکٹر تھے تو وہ تو ڈائریکٹر تو وہ ایک سفیشیو ہوتا ہے نا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹر تھا پیمنٹ مطلب اس کا نہیں ہوتا تھا پیڈ آفیسر نہیں تھا تو میرا کام نگاروں سے خط و کتابت کرنا ٹھیک مضامین مانگنا تقاضا کرنا وہ مضامین جب آ جاتے تھے تو تخمینی تھوڑی سی رقم جو کل کی ہوتی چھپنے پر جو کل کی ہوتی اس کا ٹوٹ تھا میں ان کو بھیج دیتا تھا اچھا تو یہ سب صرف چیک چیک پہ درخواست ہوتا تھا مال احمد صبح کا تو اس میں پانچ والیوم میں تھی وہ جی تو پہلی والیوم کو کسی نہ کسی طرح سے میں نے ایڈٹ کیا یہ پانچ پانچ والیوم جو ہے یہ کس کس دور سے کہاں کا ایک تو دکن پیریڈ ہے ختم کیا تھا سترہ سو سترہ سو سے پہلے اچھا۔ اور سترہ سو سے مگر حالت یہ تھی کہ ہر جلد کے کچھ نہ کچھ مضامین آئے ہوئے تھے اچھا اور تین سال ہو چکے تھے اچھا تو میں نے وہ رپورٹ پیش کی تھی کہ ایسا ان لوگوں سے مضامین ملنے کی امید نہیں اور بعض لوگ ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں جیسے قاضی عبد الردو اچھا۔ کہ ان سے کیجیے وہ چڑھ جاتے اچھا تو بہتر یہ ہے کہ جو یہاں نوجوان لکھنے والے باصلاحیت لوگ ہیں قابلیت والے ان سے لکھوایا جائے ان سے کچھ لکھوا کر کے اور انٹروڈکشن پروفیسر حبیب سے انگریزی میں لکھوا کر کے جس کا ترجمہ میں نے خود کیا اچھا ترجمہ آپ کا ہے وہ ہاں ایک لڑکے سے کرایا پی ایچ ڈی کے اور اس کو کر کیا میں خیر تو اس طرح سے وہ جلد تیار ہوئی اب میرا کام یہ تھا کہ عالیہ مسرو فار پریکٹیکل پرپز کچھ کرتے وقت اچھا دو بجے تک میں انتظار کیا کرتا کہ بھائی میں نے تو کنسلٹ کیا جائے مگر ان کے وہاں تو کچھ ہوتا ہے نا ہر جگہ پالیٹکس اچھا دس آدمی جمع ہیں وائس چانسلر پر اثر ہے دس آدمی ہر ڈپارٹمنٹ کے چلے آ رہے ہیں جمع باتیں ہو رہی ہیں محفل جمع ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر تو کچھ تو اس وجہ سے کچھ اس وجہ سے کہ میں بھائی ٹائپ میں چھپی ہے نا جی ہاں ٹائپ ٹائپ کی دقت میں نے بتا دیا تھا ان کو میں ٹائپ میں اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا اپنا پریس تھا جی ہاں با اگر لو میں چھپانا ہوتا تو دلی بھیجنا پڑتا لکھنؤ بھیجنا پڑتا تو اس کو میں نے سمجھا مگر ٹائپ میں ایک دقت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک میں نے مان لیا کہ ایک کریکشن کر کے بھیجا تو وہ اس کے لیے پوری لائن کو کھانا پڑتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کریکشن ٹھیک ہے اچھا، اب وہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک پارٹ سو روپے ڈیڑھ سو روپے کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو جو پی ایچ ڈی کر رہا ہو اور میں دوں گا ایسے اسٹوڈنٹ جو سنسیئرلی کام کریں گے تو ایٹ پریس موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے پیسہ کہاں سے ہے یہ ہوا کہ میں غلطی کرکٹ کرتا گیا وہ جو ایک کی جگہ چار غلطی ہو گئی اچھا اور کچھ لوگ یہ کچھ یہ بھی ہوا کہ وہاں جان کر کے ان کے کام کو بگاڑا گیا اس لیے کہ باسٹھ لوگ کو تھے ہی تو تھے یہ اس لیے ان کو مسلحت کے طور پر ان کے کو لوگ گھیرے رہتے رہے لیکن ان کا ایک خاصا حلقہ تھا جو ان کے خلاف تھا اچھا تو وہ ان کے کام کو بگاڑنے اچھا اچھا تو پھر اچھا، یہ تو غلطیاں ہو گئیں اسی لیے پریس ہاں، سے ہاں۔ تو ایڈیٹنگ کس نے کی تھی اس کی کس کی ایڈیٹنگ یہ جو دلدل چھپی ہے تاریخ چھپی ہے اگر آپ وہاں کے یار ہم نے تو وہ جو شاید شدہ جلد وہ وہ تو تو اس میں تو تاریخی واقعات ہے زیادہ تر اس پیریڈ میں تاریخی ہی واقعات طور پر مثلا اس میں تضاد ہے اس میں تکرار ہے اس میں سنین کی غلطیاں ہیں تو یعنی ایک جگہ ایک جگہ کوئی لکھنے والا ہاں۔ ایک سن دے رہا ہے دوسرا لکھنے والا جو ہے وہ دوسرا سن دے رہا ہے دیکھیے اور دونوں اس میں سفر میں اس میں بھی گڑبڑی ہوئی کہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تو دوں تھا میں نے عبارت تو کریکٹ کی اچھا، لوگوں کی اچھا جو بظاہر تضاد کہیں نظر آیا ہے پیراگراف تک تلے اوپر کیا عبد القادر سروری کے پیراگراف اوپر سے نیچے نیچے سب سے کم جس میں میں نے مجھے کرنا پڑا ہے رد و بدل جی۔ وہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا اچھا ان کا ورنہ ڈاکٹر نذیر احمد تک جو پہلے ہم سے اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے جی اور اسی کے لیے وہ لے گئے تھے لکھنؤ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب سنین کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم ریڈر ہو کے جا رہے ہیں اس میں پرشین ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے مگر انہوں نے وہ جو دوسری جیسا تھی نا اینٹی سرو پارٹی اس کو جوائن کیا کر لیا ایک طرح سے اچھا تو یہ کام جو ہے یہ آپس کے چپل کا ہاں، ہاں، ہاں۔ اچھا تو اب یہ یہ جو پروجیکٹ تھا یہ تو پانچ جلدوں کا تو یہ اب ختم ہو گیا ہمیشہ اب میں کیا جاؤں کہ کیا ہوا کیا نہیں اس سے مجھے کوئی پہلی جلد پہلی جلد میرے سامنے نکل گئی اب جلدی جلدی ارمان صاحب دیکھ لیا جائے اسے اس میں غلط نام ممکن ہے لگانا پڑے مگر چونکہ کرنل بشیر حسین رہے تھے وہ چاہتے تھے کتاب ان کو دے دیے تو خیر کسی طرح سے جلد منگوا کر کے ان کو دی گئی اور دوسری جلد میں مکمل کر کے آیا تھا اچھا مکمل کر کے آیا تھا بھائی مکمل کرنا کہ یہی نہ اب مسعود حسن رضوی کے جو مضامین ہیں ان میں مجھے کریکشن تو نہیں یہی کرنا ہے اگر کہیں کوئی تضاد ہے تو اسی کو کریکٹ کیا ہم نے بھائی جس جس جس موضوع پر انہوں نے لکھا تو وہ تو پوری جلد جو ہے وہ تو ایک اکائی بنانے کی ذمہ داری تو ایڈیٹر کی تھی بھائی تو اس میں یہ کوئی نام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر تکرار جو ہے وہ بار بار کوئی کوئی چیز دہرائی جا رہی ہے فرض کیجیے مسعود حسین رضوی صاحب کا مضمون جو ہے بعد میں آ رہا ہے ہاں۔ اور اس میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو پچھلے مضمون میں بیان کی جا چکی ہے والی بات آپ نے کہی انہوں نے اچھا یہاں تک کیا ہے ہاں۔ کہ میں کریکٹ کر چکا ہوں پریس بھیج چکا ہوں اچھا وہ سیکنڈ معلوم نہ ہی نہیں ابھی سامنے اور نہ آنے کو کوئی امید ہے بھیج چکا ہوں جب تک انہوں نے لکھا کہ فلاں سفید پر فلاں سفید پر اس عبارت کا اضافہ کیا جائے پھر منگایا اچھا۔ میں ایسے ایسے لوگ قاضی عبد الودود جی فٹ نوٹس مشہور ہیں آپ معلوم جی ہاں۔ مضمون سے زیادہ ان کے فٹ نوٹس جی، جی، اور فٹ نوٹس آپ میں نے اٹھا کے دے دیا یہی ایک مضمون تھا جس کو میں نے اٹھا کر کے سرو صاحب کو دے دیا کہ صاحب تم سے جھگڑا ہو جائے گا میں اگر اس میں کریکشن کروں گا آپ خود ایک فٹ نوٹ دیا جی۔ اور ایک لائن جو لکھتے ہیں وہ جی۔ ایک سطر میں کم سے کم چار فٹ نوٹ ہیں اور چار فٹ نوٹ میں کم سے کم دو فٹ نوٹ پر پھر فٹ نوٹ میں نے کہا بھائی تم اس کو کرو میں بس بات نہیں ہاں، ہاں، ہاں۔ سیکنڈ والیوم کا صرف وہی حصہ میں ان کو دے آیا تھا کہ اس کو تم کریکٹ کر کے اڈیپٹ کر کے جس طرح سے چاہو ان سے قاضی عبدالبدو صاحب سے کیا لکھوایا تھا کون سا حصہ کس چیز بایوگرافیکل جو جو جو جو جو ریسرچ والا حصہ تھا زندگی مثلاً مصفی کے بارے میں اچھا اچھا تو یہ جو سوانی ہی حصے تھے وہ ان سے لکھوائے وہ ان سے لکھوائے میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی اس کو اس کو لکھا کیسے جائے گا بھائی جو تنقیدی حصہ ہے وہ تو کوئی اور لکھ رہا یہ دونوں کو کوآڈینیٹ کیسے کیا جائے گا میری سمجھ نہیں آتا وہی تو کام ایڈیٹر کا تھا کیسے ہوتا یہاں تو میں اس کو پھر سے لکھتا ہاں ان کو جوڑنے کے لیے آپ کو کچھ دو چار اس کے وہ متمل نہیں ہو سکتے ان کے تعلقات ڈاکٹر ذاکر حسین نہیں تب یہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہوتا نا کسی کی تحریر بڑی عمارت بنائی جا رہی ہے اسی لیے میں حوالے کر کے آیا ہوں ان کے اچھا یہ چھوڑ کر کے باقی سیکنڈ باڈی میں تو تمام مضامین تیار اچھا اچھا تو میرے خیال جب وہ اسکیم بس ختم ہو گئی کیا ہے وہ تو جب شروع بھی چلے گئے میرے خیال سے پہلی جلد ان کی اکسٹھ اکسٹھ باسٹھ میں آئی تھی شاید پہلی جلد باسٹھ باسٹھ میں آئی تھی اکسٹھ اکسٹھ اچھا تو پھر اس صورتحال میں آپ علی گڑھ دس سال رہے تو میں یعنی اس میں جو آپ گئے تھے تو وہ تاریخ میں ڈھائی سال تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں ٹھیک ہے اور میں فارنرس کو فارن اسٹوڈنٹس جو اسپیشلائزیشن کے لیے آتے تھے ان کو اردو پڑھاتے تھے ہاں مگر وہ متفرق ہوتے تھے کوئی غالب پر ریسرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اسپیشلائز کر رہا ہے کوئی سید تب وہ اسکیم تو ٹوٹ گئی تھی نا یعنی یہ کہ گورنمنٹ اس کے لیے اب پیسہ نہیں دے گی اب صرف ایڈٹ کرنا ہے تو یہ تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے with the help of all the teachers لیکن میں باہر کر رہا تھا اس کو اس کو بھی کر رہے تھے کر رہا تھا پھر اڑسٹھ میں آپ پاکستان تشریف لے آئے ہاں، اڑسٹھ میں اور اڑسٹھ سے اڑسٹھ سے اور پچہتر تک سات سال سے اب تو زیادہ ہوتے آ رہے ہیں صاحب یہاں آپ نے کیا محسوس کیا ذہنی طور سے بھائی ذہنی طور سے میں وہاں بھی محسوس کر رہا تھا اور اس سے ماہ اس سے چھ ماہ قبل ایک مہینے کے کے لیے میں یہاں جی ہاں، آیا تھا اور یہاں میں کہہ گیا تھا کہ اردو کے لیے وہاں کام ہو رہا ہے انڈیا میں بھی لیکن پاکستان میں جتنے اس کے موقع ہیں پنٹنے کے اتنی وہاں قاعدے پروش نہیں ہونے کی اس لیے کہ وہاں نیشنل لینگویج ہندی قرار دی گئی جی۔ اور ہر شخص کو ہندی جاننا ضروری اس کو ریجنل لینگویج دے دیا بنا دیا علاقائی زبان ٹھیک تو مگر وہاں بہرحال برابر ترقی کرتی رہی اردو زبان مگر یہاں تو وہی بولنے والے سب تھے ٹھیک اور بہت سے ادیب آ گئے تھے جی۔ اور بہت سے ادیب یہاں پہلے سے تھے بے سمجھے اور یہی نہیں بلکہ یہاں کی تاریخی روایت بعض جگہوں جگہوں پر اردو مرکز جی ہاں وہ تھے جیسے لاہور جی ہاں۔ لاہور تو پاکستان کا بنایا ہوا اردو مرکز نہیں وہ تو پہلے پہلے سے سے تو غرض کی زمین مجھے یہاں زیادہ اچھا، یہاں آ کر آپ کی صرف ایک دو کتابیں شائع کون یعنی نئی کتابوں میں ایک تو یہ غالب پر جو آپ کا ابھی پچھلے سال ہاں، کام آیا تھا یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو یہیں لکھی گئی ہے وہیں شائع اور ایک وہ ملٹن کا ترجمہ تھا ہاں جو آپ نے لکھ کر کے لایا تھا مگر غالباً حواشی اور اس کے مقدمہ اور نوٹس وغیرہ آپ نے سبھی لکھے نہیں سب اچھا, اچھا، پورا کتابیں تیار جی، تھی جی، اچھا آپ نے کیا اور کچھ مضامین آپ کے ادھر آتے رہے اس عرصے میں ہاں مضامین مختلف رسالوں میں نکلے ہیں ہاں، ہاں۔ اور کوئی میرا جو مجموعہ چھپا ہے یہاں یہاں ہاں ایک تو وہ اور اور زندگی زندگی ہے جو جی، اس ہاں۔ میں کوئی مضمون آ کر کے نہیں لکھا ہوا اچھا اچھا اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے اب آپ کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے آپ کس طرح سے لکھتے ہیں بھائی ابھی تک تو میں ٹول کر کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں نہیں وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں والی بات میں نہیں پوچھ رہا ہوں بلکہ آپ کے لکھنے کا ڈھنگ اور انداز کیا ہے آپ کرسی پہ بیٹھ کے لکھتے ہیں میں کبھی کرسی پہ نہیں یا کرسی پہ بیٹھ لگا تو کیا لگا کر کے بستر پر ہاں، ہاں، اکڑوں بیٹھ کے نہیں اکڑوں بیٹھ بیٹھ کے نہیں صاحب وہ نیم دراز ہاں نیم دراز نہیں پورا سہارا لیے ہوئے اچھا۔ لیٹا ہوا اچھا پاؤں پہ چادر ڈالے ہوئے اچھا گرمی ہوئی پنکھا تیز چادر ضروری ہے ہاں چادر ڈالے رہے اچھا وہ تو اب جب تماشا ہے میں سو نہیں سکتا اس زمانے میں تو ممبئی میں بھی لحاف ہوتا تھا اچھا اچھا اچھا ہاں،, ہاں ہاں مجھے احساس ہونا چاہیے کوئی چیز جکڑے ہوئے اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ اس طرح سے لکھتے ہیں ہاں۔ اچھا تو لکھنے کے لیے پینسل سے لکھتے ہیں قلم سے لکھتے ہیں پہلے میں قلم سے لکھتا تھا ہاں۔ لیکن اس کی کسی نہ کسی سے نقل کروا کے رکھ لیتا تھا مگر یہ جب سے میں نے ایوان نکالنا شروع کیا یعنی لکھتے تھے اچھا۔ اس وقت سے میں میری عادت پڑ گئی ایڈیٹوریل اور اپنے مضامین لکھنے کی کہ اب آدھا مان لیا چار صفحے کا مواد بھیج دیا میں نے جی ہاں اب دوسرا کام کر رہا ہوں میں کالج کا کام کر رہا ہوں ہاں، ہاں۔ جب تک وہاں ایک ہی ایک ہی سلپ رہ گئی ہے تو چار سلپ اور لکھ کر اچھا۔ اس کے لیے میں پینسل ہی سے کام لیتا تھا تو اچھا۔ پہلے معمولی پینسل سے کام لیتا تھا اچھا اچھا کاغذ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں کوئی بھی کاغذ ہو نہیں صاحب کاغذ کے معاملے میں میں قاضی عبدالوزود نہیں ہاں یعنی وہ تو اٹھا اٹھا کر کے ان کے لئی سے چپکائے ہوئے ٹکڑے آپ کو نہیں ہوں ہاں ان کے مسودے تو بہت ہاں، آپ تو بہت اچھے کاغذ کو بہت اچھا بہترین کاغذ میں خط کر رکھتا تھا اور ابھی رکھتا ہوں لکھنے کے لیے بتائیے ہاں لکھنے کے لیے بہترین کاغذ بہترین قلم بہترین پینسل بہترین کاغذ اچھا کتنے قلم ہیں مجھے صاحب آپ کے پاس اب تو قلم جو میرے پاس دو ہیں مگر قلم صرف میں اس قلم کو اکٹھا کرنے کا بھی آپ کو شوق رہا ہے بال پین میں چھین لیتا تھا اچھی خوبصورت بال پین اگر کسی کے پاس دیکھتا نہیں یہ پار سال تک دو چیزوں کی اچھا صاحب ایک بات جی اچھی دو چیزوں دو چیزیں اچھی اگر دوسرے کے پاس دیکھتا تو چھین لیتا تھا دوسری کون سی چیز دوسری ڈائری اچھا ڈائری اچھا۔ اس سال جو ہے یہ بجھ گئی اچھا اچھا ہاں ہاں, ہاں۔ اب ڈائریاں اچھی نہیں آ رہی ہیں نہیں اچھی بہت آ رہی ہیں یہ ہاں، بات نہیں ہے پھر بھائی اب آنکھ جواب دے گئی اچھا اچھا اچھا تو ہاتھ آپ کانپتا ہے تو آپ لکھنے میں بہت زحمت ہوتی ہوگی آپ کو میں کہتے لکھنے کی رفتار جو آپ کی کم ہو گئی ہے ہاں۔ اس کی وجہ آپ کی آنکھ کی تکلیف اور ہاں، ہاتھ کی میں جو نہیں بہرحال ایک آنکھ ایک آنکھ سے تو میں نے غالب شخص و شاعر لکھا اچھا اچھا میں پنسل ہی سے لکھا ہے اچھا۔ بڑی خوبصورت ڈائریوں کو لکھا اچھا اچھا اچھا ہاتھ آپ کا کانپتا ہے تو اسے لکھنے ہاتھ اب یہ تو اب ہاں، ہاں۔ خراب ہوتا اچھا تو آپ بولتے بول دیا کریں بات چیزیں ایسی ہیں جو بول کر مثلا غالب بول کر کے نہیں لکھایا جا سکتا نہیں وہ تو ظاہر ہے اچھا۔ اب دیکھیے آپ نے انگریزی مضمون پڑھا جی تھا ہاں، وہ آپ نے بول کے آپ نے بتایا تھا ڈان میں آیا ہے ہاں ڈان جی میں آیا امیر خسرو پر اور بھی انگریزی میں دیکھیے جی جس کی مشق مری کس زمانے میں نہیں مگر پھر بھی وہ بنیادی طور سے تو ہے اچھا، اور انگریزی پڑھانا چھوڑے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا اجمیر صاحب یہ بتائیے ہاں۔ کہ یہ ادب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال موجودہ میری مراد یہ ہے ہاں۔ کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے ہاں۔ اور جس قسم کے نئے لکھنے والے آج پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کا کیا ان کی جہت ہے کیا ان کی سمت ہے کیا ان کا راستہ ہے بھائی کوئی چیز بن رہی ہے کوئی چیز کچھ تو اس میں ایسے شاعر اور ہیں جو اپنی پوری اپنے تمام اقدار کو اور امکانات کو جی سامنے لے آئے ہیں ان کے بارے میں تو رائے دی جا سکتی ہے ٹھیک مگر اس کو ہم ایک ارلیئر جنریشن مانتے ہیں ٹھیک نہیں نہیں پڑھ جس میں جی ہاں وہ تو مگر اس کے بعد کی جو نسل ہے خاص کر کے پارٹیشن کے بعد سے جو شہرت پا رہے ہیں جی۔ دھیرے دھیرے تو ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو اکراس دا بارڈر بھی لکھتے رہے آئے ہیں لکھ رہے ہیں ٹھیک مگر اسٹل ینگر جنریشن جو ہے بھی نوجوان نسل جو ہے جی۔ اب لکھ رہی ہے تو ایسا احساس تو ضرور ہوتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں زندگی کے نئے تو موجودات کا احاطہ کرتے ہوئے یا اس کو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے تو کیا اس میں قوت اظہار کی کمی ہے اس میں فکر کی کمی ہے ذہنی انتشار انتشار بھی بھی ہے ذہنی شامل یعنی بے سم بے سم ڈائریکشن لیس ہے ڈائریکشن لیس ہے ٹھیک ہے اچھا۔ <coughs> دیکھیے پوئٹری ہو یا لٹریچر کا کوئی دوسری ہو ادب کی کوئی دوسری صنف ہو یہ اس میں دو طرح کے ادب ہوتے ہیں ایک کو تو کہا گیا ہے لٹریچر آف اچیومنٹ جی ہاں اور ایک کو کہا گیا ہے لٹریچر آف ڈائریکشن ٹھیک سمجھے کہ نہیں ایک تو یہ کہ کیا ہم حاصل کر چکے ان کا ادب یہ بتاتا ٹھیک یعنی ہماری میراث جو اب تک آئی ہے اس اس میں ہم نے کیا کو اپنے اندر سمو کر کے ہم نے یہ جو لکھا ہے یہ کہاں تک ٹھیک اور ایک لکھنے والوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو کچھ نہ کچھ ڈائریکشن رکھتے ہیں ٹھیک ہے مطلب نہیں کہ اب ہم کو کدھر چلنا کم سے کم موڑ بتا دیتے ہیں سنت بتا رہے ہیں ٹھیک لیکن بیشتر اس سے لکھنے والے ہیں کہ جن کے وہاں کوئی سمت نمائی بھی نہیں ٹھیک اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ سمت جو ہے یہ متعین کہاں سے ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ کوئی اسٹیٹسٹکس تو ہوتی نہیں وہ نہیں وہ تو فکر فکر سے ہاں، وہ تو اشارے ہوتے ہیں جی نہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مطلب جو لکھا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو فکر کا بحران بھی موجود ہے اور فکر کے بحران کے ساتھ ساتھ اظہار کا اظہار کا بحران بھی موجود ہے اس کا سبب میں نے یہ جو آپ ڈائریکشن لیس فرما رہے تھے ہاں، ہاں۔ تو اس کے ڈائریکشن لیس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فکر میں ہاں۔ فکر کی خود ابھی کوئی ڈائریکشن پیدا نہیں ہو سکی نہیں پیدا ہوئی تو فکر دیکھیں میں نے اسٹائل ایک بہت مشہور کتاب ہے والٹر رہی والٹر جی ہاں میرے پاس ہے کتاب شاید پڑھی ہو اس پر میں نے ایک جگہ فارم سے بحث کرنے لگا اسٹائل اینڈ فارم تو میں نے کہا کہ لٹریچر اس کو کہتے ہیں یا آرٹ اس کو کہتے ہیں جس میں کنٹینٹ خود اپنے لیے اپنے اپنے دباؤ سے امپیکٹ سے اپنی حیت حیت اظہار مقرر کر لیتا ہے وہی اصل ہوتی ہے تو وہ یہ ڈس انٹیگریشن ہم کو ذہنی اور اسلوبی یہ تو لازمی ہے یہ ہم آج کل پا رہے ہیں اور اس کو یہ لازمی چیز ہے اس لیے دور انتشار ہے جی ہاں تو اس میں سب نکلے گی نام ہم لیکن میرا کہنا میں نے کئی مرتبہ اس یہاں کی تقریروں میں کہا ہے کہ مان لیا ہماری زندگی میں انتشار ہے ہمارے افکار میں انتشار ہے لیکن اظہار میں نہیں انتشار ہونا چاہیے ہاں وہ تو نئی نسل کے اظہار میں بھی انتشار ہے ورنہ انتشار کا بھی اظہار نہیں ہوا ویسٹ لینڈ میں انتشار کا اظہار ہاں مگر مگر اظہار کا انتشار نہیں ہے اظہار کا انتشار وہ تو بہت جامع بہت جامع ویسٹ لینڈ جی نہیں اسی لیے وہ پڑھا سب کے کہاں سے ایک طرف ٹائرس جی ہاں۔ جو سوت شیئر ہے کے زمانے میں مگر نہیں مگر یہی تو ایک چیز ہے ایک اکائی تو بنتی ہے اس کی نہیں وہ اکائی تو بنتی ہے یعنی ٹکڑے ٹکڑے جو ہیں وہ بڑی عمارت کا حصہ ہے وہ پوری عمارت بنتی ہے حیثیت سے وہ اتنی گریٹ نہیں ہیں جتنے پارٹس اچھا مجھے معاف کیجیے میں تو یعنی خود آپ سے وہ کرنے لگا انٹرویو تو آپ کا ہو رہا تھا ہاں, ہاں، نہیں نہیں آپ تو بھارت اس پر نہیں میں تو یعنی نہیں ٹھیک ہے تو مجھے تو ہاں، اپنی رائے نہیں دینی چاہیے ہاں، خاموش رہنا چاہیے نہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا مجھے صاحب کہ آپ نے میرے خیال سے اپنی زندگی کا طویل ترین انٹرویو دیا جس میں آپ تو بہت خوش ہوئے میں بھی خوش ہوں لیکن امتحان دونوں کا ہوا تو تو اب میرے خیال سے یہ ہے کہ یہ چونکہ آج ختم ہو رہا ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی کچھ اشعار سنا کر ہاں، اس انٹرویو کو ختم کر دیں کہ متفرق اشعار سنا دیں جو غزلیں یاد ہوں کچھ کچھ آشخانہ ہوں کچھ اچھے ہوں جو بھی تو اس لیے کہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا گولز وردی ایسا ہاں۔ روز مائنڈڈ ہاں، ہاں۔ شخص جب اس نے ابتدائی مشق بائی لسٹنگ ان نمبرس کیا اس کی پونس کا مجموعہ اس کو چھپا ہے جی جس میں کوئی کیفیت نہیں ہے تو لیکن میرا جو کچھ اور چاہیے اس سے میرے بیان کے لیے جی میں اب کہنے کو اب بھی شاید کوشش کروں تو دو چار مصر منگ تو بول لوں مگر اس زمانے میں چونکہ مشاعرے ہی سے بگن کیا اچھا تو اسی کا آپ بس کو سنا دیں اس لیے کہ کچھ میرا چیلنجنگ نتیجہ تھا اچھا کیا کیا چیز کتنا اشعار سنوں گے آپ سناتے رہیں مطلب فرق سنا دیں ایک غزل جی ہاں آتش کی تھی اس میں پھر ریاض کی غزل تھی اچھا تو ریاض کا مثال طرف دیا گیا تھا یہ محشر ہے یہاں اب ہوش میں دیوانہ آتا تو اس میں میں نے تین چار اشار یاد تین اشار جی جو یاد ہے آپ یہ یاد اس لیے آ کہ ایک بزرگ سجادہ نشین خانقاہ رشیدیہ کے اچھا عبدالعلی ماسی کے بعد اچھا آصف غازی پوری ہاں،, ہاں،, ہاں وہ سب پوش ہمارے وہاں بڑے رئیس تھے ان کی صدارت نہیں کر اچھا ہاں۔ کیا جی سنائی اسی سجدت سے پھر مجنوں سوئے ویرانہ آتا ہے اچھا اسی سجدت سے پھر مجنوں سوئے ویرانہ آتا ہے مبارک نجدیو کھویا ہوا دیوانہ آتا واہ تو اس میں ایک شعر تھا جی خیر ایک شیر سن لیجیے تو اس کو وہی اہل نظر پر بجلیاں برسا کے چھپ رہنا وہی وہی اہل نظر پر بجلیاں برسا بجلیاں برسا کے چھپ رہنا تجھے کچھ اور بھی ہے جلوے جانا نہ آتا اچھا نکالا تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمین کچھ اور ہوتی ہے فلک کچھ اور ہوتا ہے واہ بھائی یہ ہوتی ہے فلک کچھ اور ہوتی ہے فلک کچھ اور ہوتا ہے جی نیا عالم دکھاتا دور میں پیمانہ ہاں، ہاں، ہاں، اچھا۔ تو وہ صدر صاحب پوش کہنے لگے کہ میاں خوب شیر ہے لیکن یہ بغیر تجربے کی <laughs> نہیں کہا جا سکتا اب لوگ ہنس پڑے اب میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا جی،, جی جی جی اور اس کے بعد میں نے مجھے تو گئی میں نے کہا صاحب صاحب یہ بھی بغیر تجربے کے نہیں نہیں دی جا سکتی <laughs> ہاں، بڑی اور ہمارے اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا